جو شاپ پیش خدمت ہے میرے مرشد محبوب سیدی حسین ادی محبی اور محبوب مرشدی مولا عالم اللہ زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اشعار حضرت والا کی اشعار جنوبی افریقہ جنوری انیس سو چورانوے میں ہوئے جنوبی افریقہ میں جنوری انیس سو چورانوے کے اشار عنوان ہے کبھی ہے رابطہ آہ سے کبھی تو در دے در دے سے کبھی ہے آنے سہر سے کبھی تو درد دل درد جگر سے کبھی ہے رابطہ آنے سہر سے ہو دل دے

نہ دل میں تیری کا جلوہ تو پھر کیا فائدہ ہواشن سو قمر سے تو پھر کیا فائدہ کبھی ہے نہیں در سے دل زباں کا نہیں موتاج در سے دل زباں کا ظاہر ہے اپنی تر سے وہ خود ظاہر ہے اپنی چشم تر سے کبھی تو در دے دل در دے گھر سے کبھی ہے رات اگر تو چاہتا ہے ان کی منزل اگر تو چاہتا ہے ان کی منزل نکل خوف اگر خوف مگر سے مگر خوفے اگر خوفے مگر سے اگر تو چاہتا ہے ان کی منزل اگر تو چاہتا ہے ان کی منزل نکل خوف اگر خوف مگر سے نکل خوف اگر خوف مگر سے کبھی تو درد دل درد جگر سے کبھی ہے رابطہ ہے ملا ہے جب سے لطف آہ سہرا ملا ہے جب سے لطف آہ اگر تو جاتا ہے ان کی منزل اگر تو جاتا ہے ان کی منزل نکل خوف اگر خوف مگر سے نکل خوف اگر خوف مگر سے اگر تو چاہتا ہے ان کی منزل نکل پوتے اگر پا مگر سے نکل پودے اگر پاؤ مگر سے ملا ہے جب سے لطف آس رام ملا ہے جب سے لطف کہاں وہ بول ہے پھر گھر کے نور ہی سے دل روشن خدا کے نور ہی سے دل روشن ستاروں سے کمر سے ستاروں سے نرشی دو کمر سے خدا کے نور ہی سے دل روشن ستاروں سے نرشی دو کمر سے ستاروں سے نہ تو قمر سے اگر تو زد میں ہے اگر تو کی زد میں ہے ستی دعا مانگے فکر کی کیا بات اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو کیا نہیں ملتا اللہ سے سب کچھ ملتا ہے دعا مانگو ہاں حضرت نے فرمایا کہ سمارات کے منتظر نہ رہو کہ جو چیز مانگی دل میں خواہش ہوئی کہ یہ چیز مانگی جائے وہ مانگو ضرور اگر جو حلال ہو تو ضرور مانگو جائز ہو مانگو ہر جائز چیز مانگو لیکن سمراج کے منتظر نہ رہو کہ ہم نے مانگا ملا کیوں نہیں اب تک کیوں نہیں ملا بس مانگ کے آرام سے بیٹھو اگر وہ مفید سمجھیں گے دے دیں گے اور مفید نہ سمجھیں گے تو اس کا حجر آ کر اپنے دے دیں گے یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ڈال دیں گے وہ چیز نہ دی مصیبت ڈال دی یا کوئی اس کی بدلے دوسری چیز دے دی یہ سب ان کے ان کے کام ہے انہیں پہ چھوڑ دو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں ان کا کام وہ کریں گے ہمارا کام مانگنا ان کا کام ادا کرنا اگر تو کی زد میں ہے سفینہ اگر تو کی زد میں ہے سفینہ دعا مانگے خدا دہ سے دعا مانگے خدا دہ سے کبھی تو در دے در جگر سے کبھی ہے رابطہ سمر سے ہر ایک مجبور ہے آو پواں پل ہرک مجبور ہے پر بیاں کرتا ہوں جب سے بیاں کرتا جگر سے زخم جگر سے وہی بیان کر سکتا ہے جس نے زخم کھایا ہو حضرت فرما دیتے لگا وہی سکتا ہے جس کو لگی ہو جب تک خود زخم جگر نہ کھایا ہو خود ارمانوں کا خون نہ کیا ہو خود اہل اللہ کی صحبت اٹھا کر مجاہدہ نہ کیا ہو زخم جگر خود ہی نہ ہو تو کیا برسائے گا یعنی جب نور نہیں خود ہی دل میں ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے تو جو زخم جگر جیسا کھاتا ہے پھر اس کی صحبت میں بیٹھ کر لوگ ویسے ہی اتنا ہی ان کو تاثیر ہوتا ہے بیان ان کا اور اتنا ہی لوگ متاثر ہوتے ہیں اور نم سے بیان سنتے ہیں ہر ایک کم ہے ہر ایک مجبور ہے آہو پر بیاں کرتا ہوں جب ز میں جگر سے بیاں کرتا ہوں جب زخم جگر سے یہ بیاں اگر جس زبان سے ہو چاہے ان کی صحبت بت صحبت کی جو ہے رش کے سطح بیان ہوتی ہے احمد اللہ کی صحبت رش کے سطح بیان ہوتی ہے اگر وہ خاموش بھی ہو تو بھی اس میں ہزاروں بیان کا اثر ہوتا ہے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اقبال میں حضد والا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نائجیریا کے ایک صاحب آئے جس کا رنگ کالا ہوتا ہے تو حضرت والا نے ان سے بہت محبت فرمائی کہ کالوں سے ہمارے معاشرے میں کالے رنگ سے جو ہے محبت نہیں کرتے لوگ اس کو برا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ بہت بہت برا مرض ہے یہ کالا کالے اور گورے پر فضیلت دینا ایک دوسرے کو بہت برا مرض ہے اور یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اللہ نے کسی کو کالا رنگ دے دیا کسی کو گندمی دے دیا کسی کو گورا رنگ دے دیا بہرحال وہ جب حاضر ہوئے حضرت کے پاس تو حضرت نے ان سے بہت محبت فرمائی اور ان کو پاس بلا کر بٹھایا اور ہم نے دیکھا اس وقت کچھ خاموش حضرت والا بالکل خاموش تھے لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے چشم مبارک سے آنسو بہ رہے تھے تو ہمیں پھر بعد میں ہمارے گھر والوں نے بتایا پوچھا پہلے کہ خاموشی کیوں ہوئی تھی گھر والے بھی وہاں سامنے موزم ٹیرس میں بیان سننے آتے تھے خواتین تو ہم نے کہا کہ ایسے ایسے واقع ہوئے وہاں ایک ساتھ جو آئے رنگ کالا تھا اور وہ رو رہے تھے حضرت کی محبت کی بفرمانے پر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ ان کو توقع نہیں کی کہ ہم سے ایسی محبت کی جائے گی تو حضرت والا بھی رو رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اس خاموشی کے دوران ہم سب خواتین بھی رو رہی تھی نہیں کیوں رو رہی تھی تو یہ حضرت کے درد دل کا اثر جو چونکہ عورتیں صحبت پردے سے پردے سے مجبوری ہے کہ ان کے شریعت کا قانون ہے تو پردے سے عورتوں کو بھی صحبت کا وہی اثر ہوتا ہے جو مرد کو سامنے ہوتا ہے اور چونکہ مجبور شریعت ہے سامنے نہیں آ سکتی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کی تاثیر کہ ان کو پردے سے وہی اثر عطا کرنا ہے ہم لوگ بھی رو رہے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے تو وہ ساتھ بھی رو رہے تھے ہم لوگ اب عورتوں کو کیا پتا کہ یہاں کیا ہوا ہے خاموشی تھی لیکن نے کہا یہ عظیم خاموشی تھی کہ ہم سب رو رہے تھے پھر ہم کو بتایا کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا حضرت والا بھی رو رہے تھے ہر ایک مجبور ہے آو پر ہر ایک مجبور ہے آو پر بیاں کرتا ہوں جب ذاتوں میں گھر سے بیاں کرتا جب ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے والا کا بیان جیسے شروع ہوا ابھی حضرت نے خطبہ پڑھنا شروع کیا اور ان پر زلزلہ ہو جاتا تھا آنکھوں سے ابھی کچھ بیان بھی نہیں ہوا مگر جو حاضرین تھے ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ان پہ زلزلہ سا تاری ہو جاتا تھا اور گریا تاری ہو جاتا تھا آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ایسا حضرت والا اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب خطبہ پڑھتے تھے اور پرانے پاک کی آیا تو ان کو حدیث شریف سناتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ اس دنیا سے آواز نہیں آ رہی کہیں اور سے آواز آ رہی آسمان سے آواز آ رہی سے تو کرتا ہے سے تو بیاں کرتا ہے لیکن ہوئی کی بارش بھی نظر سے ہوئی نسبت کی بارش بھی نظر سے زباں سے تو بیاں کرتا ہے لیکن کوئی نسبت کی بارش بھی نظر سے شیخ نورانی ذرا آگاہ کا شیخ نورانی ذرا آگاہ کا نور کا بادب ذرا امراہ کا شیخ نورانی یعنی اللہ کے نور سے سراپا سراپا منور ہوتا ہے صرف دل ہی نہیں بلکہ سر سے پیر تک نور ہی نور ہوتا ہے اس کے الفاظ میں بھی نور ہوتا ہے شہر نورانی ذرا آگاہ کو کے راہ سے بھی آگاہ کرتا ہے سارے کی رہنمائی کرتا ہے اللہ تک اور ساتھ میں جو ہے اس کے الفاظ میں بھی نور ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں بھی نور ہوتا ہے اور اس کے اس کی زیارت میں بھی نور ہوتا ہے سر سے لے کر پیر تک بال بال اس کا ادوارات الہیت سے منور ہوتا ہے وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو جو عضو بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے وہ اس کو نور عطا ہوتا ہے دل میں گندی خواہش کو اس میں مشغول نہ ہونا اور اس اس, اس کو انٹرٹین نہ کرنا اس پہ عمل نہ کرنا اس مجاہدے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے ایسے ہی جو جو آنکھوں کا عمل ہے کہ آنکھ سے نامحرم کو نہ دیکھنا غلط چیزوں کو نہ دیکھنا آنکھ میں نور پیدا ہوتا ہے کان کان سے گانا نہ سننا غیبت نہ سننا بری گالی گالک گلوچ نہ سننا کان میں نور پیدا ہوگا تو ایس ایسا شخص ایسی ذات جس جو سر سے پیر تک اللہ کی فرما برداری سے منور ہو اللہ کی فرما برداری میں مشغول ہو اور نافرمانی سے بچنے کے مجاہدے میں مشغول ہو اس کا بال بال مور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا سر سے پیر تک جو ہے وہ مور ہی مور ہوتا ہے بال بال سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جپڑا ہوا ہوتا ہے اس لیے سر سے پیر تک وہ مور ہی مور ہوتا ہے زبان سے تو کرتا ہے لیکن نسبت کی بارش بھی نظر سے نظر نظر وہ نظر ہوتی ہے اس کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب معذر تجوی اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت عبد القادر حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ جو تفسیر موضوع القرآن کے مصنف ہیں حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ دہلی کی مسجد فتح پوری میں عبادت کر کے جو نکلے تو دل کا نور آنکھوں سے چھلک رہا تھا مسجد سے باہر نکلے تو وہاں ایک کتے پر نظر پڑ گئی تو وہ کتا کتے پر نظر کیا پڑنا تھا کہ وہ کتا جو ہے دہلی کے کتوں کے گویا پیر بن گیا سارے کتے جو ہے لگے کتے آپس میں اتفاق نہیں رکھتے آپس میں اپنی قوم کے وہ غدار ہوتے ہیں اپنی قوم سے لڑتے ہیں لیکن وہ کتا کتوں کا پیر بن گیا یہ سارے کتے نیچے کر کے ادب سے اس کے ساتھ بیٹھنے لگے تو حضرت نے حضرت ثانوی اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا ہے کہ آپ جن کی نظر سے کتے محروم نہیں رہتے جانور محروم نہیں رہتے تو انسان کیسے محروم ہے اللہ والا کی نظر وہ ہے کہ جو کافر کو مومن اور مومن فاسق کو مومن صالح بنا دیتی ہے انسان بنا دیتی ہے جانور جب محروم نہیں رہتے تو انسان کیسے محروم رہیں گے زبان سے تو بیاں نسبت کی بارش بھی نظر سے کوئی نسبت کی بارش بھی نظر سے چھپاتا ہے وہ اپنا دند نسبت چھپاتا ہے نسبت مگر مجبور ہے اپنی نظر سے مگر مجبور ہے اپنی نظر سے اگرچہ اللہ والے اپنے اپنے درد نسبت کو اپنے مقام ولایت کو چھپاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہم کو کوئی نہ دیکھے نہ کوئی جانے لیکن اب اپنی آنکھوں کو کہاں لے جائیں مولانا لومی رحمت البئی دیکھو بات نہیں کرو ہر خاموش ہو خاموش دیکھو یہ کیسے آرام سے بیٹھے بھی بیٹھوں تو مولانا رومی نے جو ہے حضرت شمس الدین قبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے جب تعلق ہوا تو اور انہوں نے بہت چاہا کہ اپنے آپ کو چھپائیں اور انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں لیکن مولانا روبی نے کیا کہا کہ بوئے بوئے میرا میرا کسے کسے چشمے کہ اگر تم اپنی آنکھوں شرابی جو ہے اپنے اپنے منہ کی بو جو ہے وہ الائچی چبا کر بے شک وہ دور کر دے گا منہ کی بو لیکن اپنی مست آنکھوں کو کہا لے جائے گا جس دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی مستی اور اللہ تعالیٰ کی قرب کی لذت ہوگی اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو جاتی ہے چھپاتا ہے اپنا چھپاتا ہے اپنا درد نسبت مگر مجبور ہے اپنی نظر سے مگر مجبور ہے اپنی نظر سے کبھی ان کی یاد سے غافل دھنک دل جو ان کی یاد سے بات دھلکتل ملے گا کیا اسے شاہ آرام و آسائش اور الفاظ راحت اس کو حاصل ہوں لیکن جس کے پاس جس کے دل میں اللہ نہ ہو یعنی اللہ کی رضا اس کو حاصل نہ ہو تو ان سب چیزوں سے کوئی اس کو فائدہ فائدہ دائمی نہیں پہنچے گا آئی بھی نہیں پہنچتا لیکن انسان سمجھتا ہے کہ ہمیں بڑی راحت حاصل ہے لیکن حقیقت میں اس کا دل بے چین رہتا ہے جو ان کی یاد سے غافل ہے اختر جو ان کی یاد سے غافل ہے اختر ملے گا کیا اسے شاہ سہر سے ملے گا کیا اسے شام سہر سے کبھی تو در دے دل در دے گھر سے کبھی ہے رابطہ سہر سے نو میں تیری یادوں جن تو پھر کیا فائدہ شمس و کمر سے تو پھر کیا فائدہ شمس و کمر سے اگر تو سنیں پہلے بڑی کیسے کیسے فضانے ہم اس میں ہیں اللہ نے ہمارے نصیب میں دی تھی اور کسی سے میں دوسری الحمد للہ اللہ تعالیٰ کو بول اللہ تعالیٰ معارف ربانی سفر نامہ یونین شہوانی کیا ہوا کیوں کر دیکھا ہم گڑی دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کتنا سوال ملا ہوگا وہ ہماری بات یہ تو بہت ہی متبر شہر ہے ابھی شہر جو ہے وہ اب جائے گا تو یہ بھی فوراً کھانا کھانے جائے گا تو یہ بھی کرنا ہے تو پوری انتظار کرو گے ہم نے گڑی دیکھی تو یہ بھی ہم نے کہا آپ نے کیوں دیکھی نے دیکھی ہاں جی دے گی بات شہوانی حیجان توڑنے کے لیے دو مراقبے ہیں اچھا یہ ذرا طویل ہے سنا دیں گے نظر کی حفاظت کی ایک عجیب حکمت نظر کی حفاظت اس لیے بھی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہر بد نظری کے بعد دل میں اس کو حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہوگی کیونکہ ہر تمنا اپنی تکمیل چاہتی ہے یاد رہے کہ جتنے مضامین نظر کی حفاظت کے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہ سب کے لیے مرد و مرد و زن سب کے لیے یکساں مفید ہے کیونکہ جو جو خواہش فطری مردوں میں ہے ویسی خواہش اپنے مخالف جنس کے لیے عورتوں میں بھی ہوتی ہے جو نگاہ کی حفاظت مردوں کے لیے ضروری ہے وہی نگاہ کی حفاظت عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے ہیں شاخ نظر کی حفاظت کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہر بد نظری کے بعد دل میں اس کو حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہوگی کیونکہ ہر تمنا اپنی تکمیل چاہتی ہے یعنی ہر آواز تمنا مقتضی ہے تکمیل تمنا کی اور ہر تمنا پورا ہونا عقل محال ہے اس لیے بد نظری سے آدمی پریشان رہتا ہے لہذا نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے ورنہ اتنی پریشانی آئے گی کہ زندگی تلخ ہو جائے گی اس سفر میں حضرت والا دامت نے ذوق کی وجہ سے کسی کی دعوت تعام قبول نہیں فرمائی کیونکہ مختلف جگہوں پر جانے میں تکلیف ہوتی ہے اس لیے شروع ہی میں فرما دیا تھا کہ جس کا جی چاہے کھانا خانقاہ میں لے آئے لیکن آج مولانا داؤد کے والد صاحب نے درخواست کی کہ رات کا کھانا رہنے والا ان کے مکان پر جو یہاں سے قریب بھی ہے تناول فرما لیں تعلق خاص کی وجہ سے حضرت والا نے ان کی دعوت قبول فرما لی اور رات نو بجے کے قریب سینٹ پیئر سے کار میں تشریف لائے اور کھانے کے بعد کچھ ارشادات فرمائے جو یہاں نقل کیے جاتے ہیں گناہ کی ظلمت اور حرارت کا علاج ارشاد فرمایا کہ ایک بار جون پور سے حضرت ڈاکٹر الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعظم گڑھ تشریف لائے اس زمانے میں ہم لوگ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھتے تھے حضرت نے بخاری شریف حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا ماجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ حدیث شریف میں جو یہ دعا سکھائی گئی ہے اللہ خطایا یا بیمار اے اللہ میرے گناہوں کو برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے دھو دے میں اس برف اور اولے کے پانی سے دھونے دھونے کو کو تو اس میں برف اور اولے اولے سے سے کے پانی کیوں تجویز دی ہے اس میں کیا حکمت ہے تو حضرت شاہد المنی صاحب نے آنکھیں بند کر لی اور چند سیکنڈ کے بعد آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب جواب آ گیا فرمایا کہ ہر گناہ سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں قلب میں ظلمت یعنی اندھیرا اور نفس میں حرارت یعنی گرمی لہذا برف کے پانی سے حرارت کا علاج کیا گیا اور اولے کے پانی سے ظلمت کا علاج کیا گیا جو زیادہ شفاف اور اجلا ہوتا ہے ہر گناہ میں عذاب کی خاصیت ہے حضرت والا شاہ فرمانے کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر قلب سلیم ہے تو ہر گناہ میں اس کو عذاب محسوس ہوگا اگر ایک نظر بھی کسی کرسچن لڑکی پر یا کسی بھی حسین لڑکی پر ڈال دی تو اس کے دل پر عذاب شروع ہو گیا اس کو پریشانی اور اندھیرے محسوس ہوں گے بشرطی کے قلب سلیم ہو اور گناہوں کے تسلسل سے مردہ نہ ہو چکا ہو یعنی گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے نہ ندامت ہے نہ توبہ ہے نہ استفار ہے اب بشرتی کہ قلب سلیم ہو اور گناہوں کے تسلسل سے مردہ نہ ہو چکا ہو تو ایک نظر غلط پڑنے سے کام جائے گا اس لیے وہ کہے گا کہ توبہ کے راستے ہی میں خیریت ہے آنکھیں بند رکھو اور سکون سے رہو یہاں یونین کی سڑکوں پر بس ڈرائیور تو آنکھیں کھلی رکھے وہ اگر آنکھیں بند کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا لیکن باقی لوگ کو ادھر ادھر جھانکنا مناسب نہیں جیسے بہت سے لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں اپنی تو جو ڈرائیور ہے اس کو تو ضروری ہے آنکھیں کھول کے رکھنا اور اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ آنکھیں تو کھلی رکھے لیکن ناک نقشے کو نوٹ نہ کرے کون ڈرائیو کر رہا ہے کیا کرے گاڑی دیکھ کے چلائے لیکن یہ نہ دیکھے کہ ڈرائیور کون ہے اور اس کو اس کا اگر نظر پڑ بھی جائے تو ناک نقشہ نہ نوٹ کرے تو اس کے لیے بھی ہو گئے لیکن باقی لوگ جو گاڑی میں سفر کر رہے ہیں ان کو تو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب وہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھے یہاں ریونین کی سڑکوں پر بس ڈرائیور تو آنکھیں کھلی رکھے وہ اگر آنکھ بند کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا لیکن باقی لوگوں کو ادھر ادھر جھانکنا مناسب نہیں ورنہ گناہ سے نہیں بچ سکتے یہاں عدم قصد نظر کافی نہیں قصد عدم نظر ضروری ہے یعنی یہ ارادہ کر کے نکلنا ضروری ہے کہ آنکھ کی حفاظت کرنی ہے ورنہ لازمن آنکھ خراب ہو جائے گی نظر خراب ہوگی یعنی یہاں سڑکوں پر نکلتے وقت دیکھنے کا ارادہ نہ ہونا کافی نہیں یعنی یہ کہ یہ بغیر کسی ارادے کے نکل گئے نہ یہ ارادہ ہے کہ دیکھنا نہ یہ ارادہ کہ نہیں دیکھنا تو یہ یہ کافی نہیں ہے بلکہ گھر سے نکلتے وقت یہ ارادہ ہو کہ نہیں دیکھنا ہے تو کامیاب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کو بھول اور بنا تو کبل ملنا ان کا ان نہیں ہو جائے ہے بتائے گی چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ